حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں میں رات کو نوے بیویوں کے پاس ضرور جاؤں گا ان سے ہر ایک عورت ایسا لڑکا جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا آپ سے کہا گیا انشاءاللہ کہیں لیکن انہوں نے نہ کہا چنانچہ آپ ان سب کے پاس گئے لیکن صرف ایک عورت نے بچہ جنا وہ بھی ناقص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی قسم نہ ٹوٹتی اور ان کی دلی مراد بر آتی سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستاسی